اللہ مزاروں پہ جا تو سلام میرا رو کہنا وہ شہیدوں کے سردار شدار اور جتنے ہیں شہدا اور جتنے ہیں سبھی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام میرا رو کے کہنا یار جبل احد مدینہ منورہ کی حدود میں شمالی جانب واقع ہے اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کی طرف ہے مسجد نبوی شریف علا صاحب اسرات وسلام سے اس کا فاصلہ چار کلومیٹر ہے جبل احد کی لمبائی سات کلومیٹر اور اس کی چوڑائی تین کلومیٹر ہے خصوص اس وقت جس مقام کے پاس ہم موجود ہیں اہل مدینہ کا بھی یہ کہنا ہے کتابوں میں بھی روایت ملتی ہیں کہ میرے آقا علیہ صلاط والسلام اکثر اوقات بہت شریف پر تشریف لایا کرتے اور اس وقت جو یہ مقام ہے یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں یہ منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہاں کچھ دیر آرام فرمایا اپنا سر اکثر یہاں پر رکھا تو میرے آقا علیہ صلاح والسلام کے مبارک سر کے لیے بہت شریف موم ہو گیا اور پیارے آقا علی صلاحت وسلام کے سر اقدس کا نشان یہاں بنا اور یہاں پر اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں کے نشانات ہیں یعنی ہاتھ مبارک رکھا تھا تو اب یہاں پر سیمنٹ وغیرہ لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن اس شاخ یہاں آ کر برکتیں حاصل کیا کرتے ہیں بڑی دھینی دھینی خوشبو یہاں سے آیا کرتی تھی اب لیکن سیمنٹ لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن یقیناً یہ جگہ بڑی متبرک ہے جنتی پہاڑ ہے مدینے کی فضائیں ہیں اور ان جگہوں پر میرے آقا علی السلام کا گزر ہوا ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم جس مبارک مقام پر موجود ہیں یہاں ایک بڑی پیاری مسجد ہوا کرتی تھی جس کو مسجد فتح یا مسجد فصیح بھی کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے غزبۂ عہد میں زخمی ہونے کی حالت میں ظہر اور اثر کی نماز بیٹھ کر ادا فرمائی تھی اور یہاں پر قرآن پاک کی آیت کا بھی نزول ہوا میرے پیارے سائن بھائی بڑا متبرک مقام ہے مدینے کی کیا بات ہے مبارک مکان ہے کہ جب اصحاب صفا ردوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے کسی کا نکاح ہو جاتا تو وہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس مکان میں آ کے آباد ہو جاتے ہیں سیدنا عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صحابی تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال کے ساتھ ساتھ سخاوت سے بھی نوازا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنا سارا مال بلکہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے چنانچہ یہ مبارک باغ سیدنا عبد الرحمان بن او رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید فرما کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا اس مقام پر پہلے مسجد شمس واقع تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر نمازیں ادا فرمائیں اس کو مسجد شمس اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس مقام پر مدینہ منفرہ میں سب سے پہلے سورج کی شعائیں پہنچتی تھی نور سے سب فضا اس کی مامور ہے میرے مدینے کی کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے نور پھولوں میں گئے نور کلیوں میں گئے نور بازار میں نور گلیوں میں گئے دستوں کو ساری پر نور ہی نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات پیاری ہے میرے میٹھے مدینے کی پیاری کا نور ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدینہ طیبہ کی ساری فضا پر نور ہے اور یہاں واقعی ہر ذرے پر ایسا لگتا ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے لیکن اس وقت ہم بالخصوص جس مبارک مقام پر موجود ہیں اسے مسجد نور کہا جاتا ہے اس مقام کو اس مبارک واقعے سے نسبت حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو مبارک معجزہ اصا مبارک سے ہوا تھا اس مبارک واقعے کی یاد یہاں موجود ہے معاملہ کچھ یوں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس دو صحابی حاضر ہوئے جب وہ رات کو واپس جانے لگے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو ایک اصا مبارک عطا فرمایا اور وہ اصا سے یہ معجزہ ہوا کہ وہ اصا روشن ہو گیا اور سارا راستہ وہ صحابہ کرام اس روشنی سے اپنا راستہ طے کرتے رہے اب اس مبارک مقام پر آ کر وہ دونوں صحابی الگ ہوئے اور اب یہاں پر روایت اس طرح ملتی ہے کہ ایک صحابی نے اپنے اصا کو دوسرے اصا سے مس کیا تو دونوں اصا روشن ہو گئے اور وہ جب اپنے اپنے گھروں کو گئے تو ان کے ساتھ یہ روشنی جاتی رہی یہ مقام نے یہاں مسجد نور قائم کی اس کی باقیات آج بھی موجود ہے لوگ یہاں آ کر نوافل پڑھتے ہیں بہت خوبصورت مدینہ طیبہ کا باغ موجود ہے بیر حجیم نام کا ایک مبارک کنواں بھی یہاں موجود ہے وہ بھی کافی پرانا کنواں ہے آئیے اس کے بھی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں امام اہل سنت کا وہ قصیدہ نور یہاں پر یاد آ رہا ہے میرے آقا علیہ السلاط وسلام کے در سے کس طرح نور کی خیرات بٹا کرتی ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا مسجد نور میں کھڑے ہو کر ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ دے پیالہ نور نور کا نہ تیرا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 مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے ہر طرف رحمتوں کی گے چائی گھٹا مہکی مغ کی گے کیا میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے ہم سدا جو بھی دربار میں آ گیا شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا امریکی لاز بدل سیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم مدینہ طیبہ میں جی ہاں مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور حضور کا ایک بڑا پیارا باغ ہم اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور اس وقت جس درخت کے ہم قریب کھڑے ہیں یہ درخت اس مبارک حضور کا درخت ہے جس کو اجوا کہا جاتا ہے ظاہرین مدینہ جب بھی مدینہ آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اجوا فضول اپنے گھر والوں کے لیے تبرک کے طور پر لے جائیں اجوا فضول کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جو کوئی شخص نہار ہوں سات دانے اجوا خجور کے کھا لے پورا دن اس پر جادو وغیرہ اثر نہیں کرتا اور اجوا خجور کے بارے میں ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ اس میں ہر مرد سے شفا ہے آئیے اس مبارک خجور کے درخت کا دیدار بھی کراتے گنبد کے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم بیر عثمان جسے بیر روما بھی کہا جاتا ہے مدینہ طیبہ کے ایک مبارک کنویں کے پاس موجود ہیں کئی بار آپ نے واقعہ سنا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ کون ہے جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے عرصی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت میں حاصل کروں گا دراصل یہ کنواں کسی یہودی کی ملک تھا سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو کی اور یہ کنواں اس کو بیچنے پر آمادہ کیا تو یہودی راضی نہ ہوا آخرکار یہ بات طے ہوئی کہ آدھا کنواں آپ کو دیتا ہوں ایک دن آپ استعمال کیجیے گا ایک دن میں استعمال کروں گا بارہ ہزار درم اور مختلف روایات ہیں پندرہ ہزار درم میں یہ سودا طے ہو گیا اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک دن یہ کنواں وقف ہوتا مسلمان تو کیا سارے ہی لوگ مفت پانی حاصل کرنے کے لیے اسی دن آتے جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے یہ کنواں ہوتا اور جس دن اس کافر کا یعنی اس یہودی کا دن ہوتا اس دن کوئی پانی لینے نہ آتا آخر کار وہ یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا ایک روایت کے مطابق آٹھ ہزار درم میں اس سے وہ بکیہ کنواں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا اور میرے سلام کی زبانی سیدنا عثمان غنی نے جنت کی بشارت حاصل کی یہ مبارک کنواں مدینہ طیبہ میں دیر عثمان کے نام سے مشہور ہے اسی کنویں کے قریب ہم کھڑے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو اس کنویں کا دیدار بھی کرائیں گے اس کا مبارک پانی بھی دکھائیں گے میرے پیارے اسلامی بھائی یہاں آ کر ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے ہم اللہ تبارک مطالعہ سے اپنے رزق میں برکت کی دعائیں تو مانگتے ہیں کاروبار میں برکت کی دعائیں تو مانگتے ہیں ہمیں اپنے رسم برکت کے ساتھ ساتھ سخاوت کی دعا بھی مانگنی چاہیے راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی مانگنا چاہیے کہ وہی مقام ہے جہاں سخاوت کا ایک ایسا عظیم مظہر اور سخاوت کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہوا کہ میرے آقا علی السلام نے سعید العثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی بشارت اسی کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقت کرنے پر عطا فرمائی ہم اسی مقام پر کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں مولا کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے ثقافت بھی عطا فرمائے بخل اور کنجوسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جب بھی دین اسلام کو ہماری جان ہمارے مال ہمارے وقت کی ضرورت ہو مولا کریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سب کے ہمیں ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی نبی کی رمید مدنی مدینے کی کیا بات ہے مکان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم جس مبارک مقام پر موجود ہیں رقبۂ سنگت کے قریب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے جہاں پر استاد نے ایک مسجد تعمیر کی تھی آج اس مقام پر ہم موجود ہیں اور اس مسجد کو مسجد بنی حرام یعنی قبیلہ بنو حرام عظمت والا قبیلہ اس اس کے مقام کے قریب ہم موجود ہیں مسجد مصباح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا برا بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس محلے میں قیام فرمائے اور صبح کے وقت نماز فجر اسی مسجد میں ادا فرمائے ایک اور روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر اس مقام پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مسجد میں نماز ادا فرمائی جب الحمد للہ اس وقت ہم مدینہ طیبہ کے ایک پہاڑ کی طرف چڑھ رہے ہیں جب صلاح اس کے بعد مشہور ہے کہ یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امت کے لیے یہاں پر سجدے میں جا کر ایک رات پوری اور ایک دن مقصد کی دعا فرماتے رہے بچے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کے نشان بھی ہیں کوشش کرتے ہیں دیدار کرنے کی کیا بات ہے کیا بات ہے شفا ساری بھی درگاہ ہے جہاں میرے آقا علی والسلام نے امت کے غم میں راتوں کو سجدے عطا فرمائے ایک روایت ملتی ہے کہ پورا دن اور پوری رات میرے آقا اس غار میں موجود رہے اور امت کے غم میں سجدے میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کی نفرت کی دعائیں مانگتے رہے الحمد للہ ہم اس وقت اسی مقام پر اس غار پر موجود ہیں جس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلاط وسلام اس غار پر تشریف لایا کرتے اور یہاں آ کر امت کے غم میں عبادتیں کیا کرتے اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے تو ہم بھی انشاءاللہ اس مقام پر بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے مالک کے کریم سے دعائیں مانگتے اور وہ اشعار پڑھتے ہیں جو میرے شیر طریقہ امیر اہل سنت سے لکھے ہیں آپ بھی ان دعائیہ اشعار میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب القبر وكنا عذاب الحشر وكنا حساب الميزان اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اے مولا اس مبارک مقام پر تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائق اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سرو پر تادیر قائم و دائم فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما اس قبولیت کے مقام پر تجھ سے دعا کرتے ہیں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی برکتی ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ علی النبی رمی و آلہ صل اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو ہو رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد وادی بتحان وادی بتحان مدینہ منورہ کی مرکزی وادیوں میں سے ایک ہے یہ کبا کے مشرقی علاقے سے گزر کر مدینہ منورہ کے وسط میں مسجد غمامہ کے قریب پہنچتی ہے وہاں سے جبل سلا کے قریب مسجد فتح کے سامنے سے گزرتی ہوئی غابا میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اس مبارک وادی کی خاک کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاک شفا قرار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں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 الحمدللہ زیارات مدینہ منورہ کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہم اس میں مختلف مقامات مدینہ طیبہ کی زیارتیں کر رہے ہیں اور ویسے یقین جانیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین مدینہ پاک کا تو ذرہ ذرہ زیارت ہے اور یہ وہ شہر ہے ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب وسیرت آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں اس گلی میں تو یہاں کی گلیوں میں اس شاخ کی آنکھیں بچھا کرتی ہیں مگر اس وقت جس مبارک مقام پر ہم حاضر ہیں مدینہ طیبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کھجوروں کا باغ ہے اور یہاں کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یہاں پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ مبارک اونٹنی قصبہ جس پر میرے آقا علی صلاحت وسلام سواری فرمایا کرتے اس مبارک اونٹنی کے پیروں کے نشانات ہیں اور اہل محبت یہاں آ کر برکتیں روکا کرتے ہیں یہ میری دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نشان پیر کا ہے اور ایک نشان اس طرف ہے اس کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک اونٹنی قصبہ کے مبارک پیروں کا نشان ہے اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تو شان کیا تھی میرے آقا جس جانور پر سواری کیا کرتے اس کے قدموں کے لیے زمین موم ہو جایا کرتی تھی اور اس کے قدموں کے نشانات جو ہے الحمد آج بھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں موجود ہیں اور واقعی یہاں آ کر یہ شیر صحیح معنوں میں سمجھ آتا ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے مدینہ طیبہ کی محبت اس شاخ کے دل میں کیوں نہ ہو آپ دنیا میں جہاں کہیں ہوں گے یقیناً آپ کا دل بھی مدینہ طیبہ آنے کو تڑپ رہا ہوگا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں مدینہ اس لیے اطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آکا میرے سرور مدینے میں مہتی مکی گے کیا خوب مدنی پتا زلے زلے پہ قربایا تور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ مدنی چینل کے سلسلے زیارات حرمین طیبین میں ہم نے مکت المکرمہ اور مدینت المنورہ زیادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کیا آئیے اس دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا أرحم أرحم أرحم الراحمين الراحمين الراحمين ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا الله رحمن رحيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب القبر وكنا عذاب الحشر وكنا حساب الميزان اللهم أجلنا من النار اللهم أجلنا من النار اللهم آجنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم بن کہیں كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره يا رحمن الدنيا والاخره يا الله انت امان الخائفين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والاكرام یا ستار العیوب استر عیوبنا بستری کل جمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا رب العالمین اللہم انا ارحلکا ایمانا کابلا و یقینا صادقا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و بدنا عابدا و رزقا حلالا طیبا و رزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ وتوبة النسوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب والفوز بالجنة بغير حساب وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا لفار یا رب العالمین اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے اے ماہ رمضان میں جنت کے در کھولنے والے اے رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دینے والے اے اپنے بندوں پر رحم و کرم کی بارش برسانے والے مولا تیرے دربار میں ماہ رمضان کے آخری لمحات میں افطار کے وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں مولا ہو سکتا ہے آج کا افطار ماہ رمضان کا آخری افطار ہو ہو سکتا ہے چند منٹ کے بعد یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو جائے تو ایسا کام رمضان میں نہ کر سکے جو تجھے راضی کر سکتا اب سوتے رہے مولا عبادت سے جیت چراتے رہے نہ تلاوت کر سکے نہ ترابی صحیح پڑھ سکے نہ روزے صحیح رکھ سکے نہ احتکاب صحیح کر سکے مولا اب رمضان جدا ہونے کو ہے اگر ماہ رمضان جدا ہو گیا تو ہماری مفرت نہ ہوئی اے مالک غریب و کو برباد ہو جائیں گے ہم مانتے ہیں ہم گناہ ہیں ہم مانتے ہیں ہم نے بہت گناہ کی ہے مگر مالک تیرے عزت و جلال کی قسم تیری رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہمارے گناہوں نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناہ گار ہیں یہ نہ دیکھ ہمارے چہرے کتنے سیاہ ہیں یہ نہ دیکھ یہ ہاتھ کتنے گندے ہیں یہ دیش کس دربار میں حاضر ہے سرکار کے مبارک چہرے کی طرف نظر فرما ہماری مقصد فرما سرکار کی امت کے غم میں باہر آنسوؤں کا واسطہ ہماری مقصد فرما دے اے اللہ اسی محمود کے در پر حاضر ہے جو امت کے غم میں راتوں کو رویا کرا ہم اسی آقا کے در پر حاضر ہیں جو امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے ہیں محبوب کے رت جگہوں کا واسطہ ہماری بخشش کرتے ہیں محبوب کی امت کے غم میں بہائے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے اے اللہ ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا اے اللہ تجھے سب گمبت کا واسطہ بخش دے نہری جالیوں کا واسطہ بخش دے ریاض الجنہ کا واسطہ بخش دے اے اللہ تجھے مسجد نبوی کے میناروں کا واسطہ ہماری بخشش کر دے اللہ تجھے جنت المسیح کا واسطہ ہماری بخشش کر دے جبل احد کا واسطہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ سید الشہدا کا واسطہ بخشش کر دے اے اللہ مدینے کے ذروں کا واسطہ ہمیں معاف کر دے تجھے کعبے کا واسطہ ہماری بخشش کر دے خلاف کعبہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دے دیر زمزم کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے اے اللہ کعبے کی چھت کا واسطہ ہمیں بخش دے اور مروا کا واسطہ ہماری بخشش کر دے منتظم کا واسطہ بخش دے مستجا آپ کا واسطہ بخش ہے سرکار کی ولادت گاہ کا واسطہ ہماری اللہ تجھے کربلا کے میدان کا واسطہ ہماری بخش کرے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ بخش علی اکبر کے پیاسے گلے کا واسطہ ہماری تجھے امام حسین کی قربانیوں کا واسطہ بخش بی بی فاطمہ کا واسطہ بخش دے حضرت ابو صدیق کا واسطہ بخش دے عمر فاروق کا واسطہ بخش دے عثمان غنی کا واسطہ بخش دے علی المر واقت جاتے تھے ہماری بچی مالک قریب اگر تیری رحمت فقط نیک لوگوں پر برستی رہی اگر پرہیزگاری بخشے جاتے رہے یہ گناگار کہا جائے گی کی تیرے بندے اے مولا تو گناگاروں کا بھی مولا ہے مولا ہمیں مایوس نہ کرنا یہ مدینہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹایا جاتا ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے اللہ اب تو نے ہی تو قرآن میں حکم فرمایا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر آ جاؤ ہم محبوب کے در پر آ گئے مولا ہم نے اپنا کام کر دیا ہے مالک تو ہماری بخشی فرما دے اللہ افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے تو روزہ داروں کی دعا سنتا ہے مولا یہ روزہ دار ہاتھ اٹھائے حاضر ہماری بخشیت کر دے تو مسافر کی دعا سنتا ہے مولا یہ دنیا پر سے آئے ہوئے مسافر رو رہے مولا ہماری بخشیت

اللہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤ اے اللہ اگر مسجد نبوی میں آ کر مدینہ طیبہ میں افطار کے وقت بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو پھر کون سا مقام باقی رہ جائے گا مولا پھر یہ گار کس در کر جائے گی مالک ہمیں مدینے سے خالی ہاتھ کو لوٹانا اے مالک کو مولا اے پروردگار تو اپنے بندوں کو ان کی ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے اے مولا ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی اے مالک کے قریب اپنے کرم سے ہماری آج مغفرت سے راضی ہو جا جگہ سدا کے لیے راضی ہو جا اے اللہ اے اللہ اگر تو ہمیں جنت میں داخل کر دے تیری جنت میں کوئی کمی نہ پڑ جائے گی بولا میرا کچھ نہ جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ ایک ایک نگاہ رحمت ہم سب پر ڈال دیں آج ہم سب کی مغفرت فرما دیں ہمارے والدین کی مغفرت کر دیں ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیں اللہ سرکار کی ساری امت کی کر کرتا ہے مالک کے قریب ماہ رمضان میں نیکیاں نہ ہو سکی مولا مانتے جو ٹوٹے پھوٹے سجدے کیے وہ قبول کر دے اللہ اللہ اکبر اکبر